پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی